وہ سر بلند ہو گئے شاہوں میں آ گئے شاہوں میں آ گئے جو بھی میرے حضور کے منگتوں میں آ گئے منگتوں میں سر بلند ہو گئے شاموں میں آ گئے شاموں میں آ گئے جو بھی میرے حضور کے مگتوں میں آ گئے منگتوں میں آ گئے میرا مصطفیٰ کا یہ لو بے لو باب ہے معراج مصطفیٰ کا یہ لو بے لو باب ہے سارے عروج آپ کے قدموں میں آ گئے قدموں میں آ گئے سر بلند ہو گئے شاہوں میں آ گئے شاہوں میں آ گئے جو بھی میرے حضور کے مگتوں میں آ گئے مگتوں میں آ گئے وہ سر بلند ہو گئے شاہوں میں آ گئے شاہوں میں آ گئے جو بھی میرے حضور کے مگتوں میں آ گئے مگتوں میں آ گئے تھاما قلم جو مدغت سرکار کے لیے تھاما قلم جو مدغت سرکار کے لیے الفاظ ہاتھ باندھ کے سوچوں میں آ گئے سوچوں میں آ گئے سر بلند ہو گئے شاموں میں آ گئے شاموں میں آ گئے جو بھی میرے حضور کے منگتوں میں آ گئے منگتوں میں آ گئے وہ سر بلند ہو گئے شاموں میں آ گئے شاموں میں آ گئے جو بھی میرے حضور کے منگتوں میں آ گئے منگتوں میں آ گئے پہنچے مدینہ تو محسوس یوں سو سے پہنچے مدینہ پاک تو محسوس یوں سو سے و علم کی دھوپ سے چھاؤں میں آ گئے چھاؤں میں آ گئے وہ سر بلند ہو گئے شاہوں میں آ گئے شاہوں میں آ گئے جو بھی میرے حضور کے منگتوں میں آ گئے منگتوں میں آ گئے وہ سر بلند ہو گئے شاہوں میں آ گئے شاہوں میں آ گئے جو بھی میرے حضور کے منگتوں میں آ گئے منگتوں میں آ گئے نقش قدم حضور کے آنکھوں میں جب سے ہے نقش قدم حضور کے آنکھوں میں جب سے ہے منزل کے سب نشان میری راہوں میں آ گئے میری راہوں میں آ گئے ہو سر بلند ہو گئے شاہوں میں آ گئے شاہوں میں آ گئے جو بھی میرے حضور کے منگتوں میں آ گئے منگتوں میں آ گئے وہ سر بلند ہو گئے شاہوں میں آ گئے شاہوں میں آ گئے جو بھی میرے حضور کے منگتوں میں آ گئے منگتوں میں آ گئے تعریف گئے کی کبھی مجھ سے نہ ہو سکی تعریف غیر کی کبھی مجھ سے نہ ہو سکی جتنے ہنسی خیال تھے نعتوں میں آ گئے نعتوں میں آ گئے وہ سر بلند ہو گئے شاموں میں آ گئے شاموں میں آ گئے جو بھی میرے حضور کے منگتوں میں آ گئے منگتوں میں آ گئے وہ سر بلند ہو گئے شاہوں میں آ گئے شاہوں میں آ گئے جو بھی میرے حضور کے منگتوں میں آ گئے منگتوں میں آ گئے دکھ درد کی ہوا نے ہرگز نہ چھو سکی دکھ درد کی خباؤ نے ہرگز نہ چھو سکی آقا کریم کی جو پناہوں میں آ گئے پناہوں میں آ گئے وہ سر بلند ہو گئے شاہوں میں آ گئے شاہوں میں آ گئے جو بھی میرے حضور حضور کے منگتوں میں آ گئے منگتوں میں آ گئے وہ سر بلند ہو گئے شاہوں میں آ گئے شاہوں میں آ گئے جو بھی میرے حضور کے منگتوں میں آ گئے مگتوں میں آ گئے لب پر ابھی سوال بھی آیا نہ تھا سہیل لب پر ابھی سوال بھی آیا نہ تھا سہیل ٹکڑے درے بطول کے ہاتھوں میں آ گئے ہاتھوں میں آ گئے وہ سر بلند ہو گئے شاہوں میں آ گئے شاہوں میں آ گئے جو بھی میرے حضور کے منگتوں میں آ گئے منگتوں میں آ گئے وہ سر بلند ہو گئے شاہوں میں آ گئے چھاؤں میں آ گئے جو بھی میرے حضور کے منگتوں میں آ گئے منگتوں میں آ گئے جو بھی میرے حضور کے منگتوں میں آ گئے منگتوں میں آ گئے